स्वामी नमो करम आज मैं سب سے پہلی بات تو یہ ہے میری اور آپ کی ماں سیدنا ام حمیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے وصال کے وقت ابھی ایسا رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور یہ کہا کہ آئے احساس آپ اور میرے رہن سہن میں پونچھ نیچ ہو جاتی ہیں میں آپ سے معافی مانگتی ہوں کہ میرے اور آپ کے درمیان جو گرم یا سخت کوئی باتیں ہو گئی ہیں تو آپ مجھے معاف کر دیں رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اے ام حبیبہ میں نے آپ کو معاف کیا اور آپ بھی مجھے معاف کر دیں ام حبیبہ جو رسول پاک علیہ صلاح وسلام کی زوجہ محت نے انہوں نے یہ کہا کہ اللہ آپ کو خوش رکھے آپ نے مجھے معاملات کو صاف رکھنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ دل گزر ایک دوسرے کے ساتھ معافی تلافی کا معاملہ کر لینا چاہیے اس سے بڑھ کر سیدنا سبیر کے اکبر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خان کا آپس میں کسی بات پر گرمی سردی ہو گئی سیدنا عمر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی بات پر غصہ کر لیا اور اس کے بعد فوراً ان کو یاد آیا کہ میں نے فاروق اعظم سے زیادتی کی ہے فوراً ہاتھ جوڑ دیے کہ ہے فاروق اعظم مجھے معاف کر دو آپ لوگ جانتے ہیں غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے جب انسان جذبات کے اندر ہو غصے کے اندر ہو تو وہ کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا سیدنا فاروق کے اعظم نے معاف نہیں کیا اب میرا عام جیسا کوئی انسان ہوتا ساتھ یہ بھی کہتا معاف کرتے تو ٹھیک ہے نہیں کرتے تو جا اپنے گھر کو جا نہیں کرتا تو نہ کر لیکن وہ صحابہ اکرام تھے محمد و رسول اللہ کے تربیت یافتہ تھے صدیق اکبر کو جب معافی نہ ملی فاروق اعظم سے فوراً گھر کے اندر نہیں گئے اللہ کے رسول کے پاس گئے جا کر اللہ کے رسول سے عرض کی کہ فاروق اعظم کے ساتھ اس طرح معاملہ ہو گیا ہے میں نے ان سے معافی بھی مانگی ہے لیکن انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی اور خبر ہو گئے اتنے میں وہ بھی امیر المومنین ہے رسول اللہ کے تربیت یافتہ ہے فوراً گھر کے اندر بیٹھا نہ دیا فوراً اللہ کے رسول کے پاس ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو آپ تھوڑے سے غصے کی حالت کے اندر ہوئے صدیق اکبر نے ہاتھ جوڑ دی ہے اللہ کے رسول غلطی میری ہے فاروق اعظم کی نہیں ہے آپ ان کو دیکھ کر غصہ نہ فرمیں میں نے زیادتی کی ہے میں نے ان سے معافی مانگی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق فاروق اعظم کو کہا تمام صحابہ کو کہا کہ اللہ نے مجھے پیغمبر و رسول بنا کر بھیجا اور تم سب لوگوں نے انکار کیا ایک صدیق اکبر بھائی تھے جو کہتے تھے اے اللہ کے رسول باقی آپ اللہ کے رسول ہیں آپ سادے کو امین ہیں انہوں نے اپنے مال اپنی جان اپنی عزت سب کچھ کو میرے اوپر لگا دیا ایسا بھی ہو کیا تم میری وجہ سے صدیق کو معاف نہیں کر سکتے کیا آپ ان کو ان کو نہیں چھوڑ سکتے سارا کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین فاروق اعظم جیسا انسان کہ اللہ کے رسول نے بنوایا اگر میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو اس فاروق اعظم کے اندر وہ صفات موجود ہیں کہ وہ نبی بن سکتے تھے اٹھارہ مقام ایسے ہیں کہ جو بلکہ اکیس مقام ایسے ہیں کہ جو صدیق جو فاروق اعظم نے زمین پر کہا ہے اللہ نے اسلام سے قرآن اتار دیا ہے غلطی بھی صدیق کے اکبر کی ہے فاروق اعظم دراز ہے ان سے لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا ایک صدیق تو میرے لیے تم معاف کر دو اور اس کے بعد فاروق اعظم تو آئی معاف کرنے دے انہوں نے بھی معاف کر دیا اور اس کے بعد اکبر کو کسی نے کچھ نہیں کہا تو میرے دوستوں معاف کرنا سیکھو ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کرنا سیکھو دو ہیں دونوں ماں جائے ہیں باپ بھی ایک ہے ماں بھی ایک ہے بھائی اور بہن ہے خون ایک ہے رشتہ ایک ہے خاندان ایک ہے لیکن تھوڑے سیان بن ہو سال سالوں سال نہیں بول گئے ایک دوسرے کو کر ایک دوسرے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کو ناپنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کیا ہے دنیا کی محبت ہے کیا ہے غرور ہے کیا ہے تکبر ہے کیا ہے ہے انانیت اچھا اس نے مجھے یوں کہہ دیا اس کو سے چوڑوا دوں گا نہیں نہیں اللہ نہیں کہتا اللہ کا رسول نہیں کہتا یہ تیرا غصہ کہہ رہا ہے تیرے اندر شیطان بول رہا ہے جو یہ کہتا ہے میں تجھے سے اڑا دوں گا تو میرے دوستوں ایک دوسرے کو معاف کرنا ایک دوسرے کے ساتھ کرنا ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار سے رہنا یہ حقوق مجھے بات میں سے یہ بات ہے حضرت ملاۃ وسلام اللہ کے دربار کے اندر حاضر ہوتے اللہ سے سوال کرتے اے اللہ آپ کے دربار کے اندر آپ کے یہاں کون زیادہ عزت والا ہے کون وہ شخص ہے جس کا مقام ہے اللہ تیرے ہاں بہت بڑا ہوا ہے اللہ کے ذات والے نے ساتھ فرمایا اے موسا میرا وہ بندہ جس کو اپنا حق لینے پر اپنے اوپر زیادتی کیے جانے پر حق حاصل ہو کہ وہ اس پر زیادتی کو کر سکتے ہیں زیادتی کا بدلہ بھی لے سکتے لیکن وہ بدلہ نہیں لیتا معاف کر دیتے میرے یہاں ایک انسان کا مقام بلند ہے میرے اور آپ کی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ لوگو تم میں سے کوئی ایسا انسان بھی ہے جو یہ پسند کرتا ہو کہ اس کے درجات اللہ کے ہاں بلند ہو جائے تم میں سے کوئی ایسا انسان بھی ہے جو یہ چاہتا ہو کہ میں محمد دیتا ہوں کہ اس کا محل جنت کے اندر بن جائے کوئی ایسا شخص ہے جو ان دو باتوں کو پسند کرے میں اور آپ کو نہیں پسند کریں گے یا پسند کریں گے نے ہاتھ کھڑا کر دیا ہاں ہاں اللہ کا رسول ہم اپنا مقام بھی بلند کرانا چاہتے ہیں ہم اللہ کے ہاں محل بھی لینا چاہتے ہیں آپ ارشاد گھر میں کس بات پر اللہ کی ذات علی انسان کا مقام بلند کر دیتے کس بات پر اللہ کی ذات علی انسان کو جنت کے اندر محل دے دیتا ہے کے رسول آپ ارشاد کو فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو تمہیں جنت کے اندر محل مل جائے جو تمہارے اوپر زیادتی کرے اس کو معاف کر دو بدلہ نہ لو جو تمہیں کچھ نہ دے آپ اس پر سستا خراب کرو جو تیرے ساتھ تعلق کو ختم کرے آپ اس کے ساتھ تعلق کو جوڑو یہ تین کام تم کر لو میں محمد تمہیں جنت کے مال کا وعدہ کرتا ہوں میں محمد تمہارے درجات کی بلندی کی دعا کرتا ہوں میں محمد تمہیں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ کے یہاں تمہارا مقام اتنا اونچا ہو جائے گا محفوظ لگی ہوئی ہے سیدنا مہمون بن مربان مہران بیٹھے ہوئے مہمان آئے ہوئے لوگی کو کہا کہ چائے لے کر آؤ کھانا پینے کی چیزیں لے کر آؤ لونی چیزیں لے کر آتی ہے ہاتھ کے اندر سالن کا کٹورا ہے سالن کی چیز ہے وہ شوربہ اس ہاتھ پھڑکتا ہے ہاتھ کے اندر لگے جاتی ہے وہ شوربے کا پیالہ محمود مہران پر گر جاتا ہے آپ بدلاؤ آپ کے عزت والے احترام والے مہمان بھی بیٹھے ہوں اور آپ کے ساتھ آپ کا ملازم اس طرح کی بات کرے تو آپ کا لہجہ کیا ہوگا محمود بن مہران غصے کے اندر آ گئے کہ ابھی اس کو سوا کر دیں گے ابھی اس کی جان لے لیں گے لیکن اس لوگی نے قرآن کی آیات پڑی ول کا بین ولا بھی پینے والوں کو پسند کرتا ہے اس مہران نے کہا کہ جاؤ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا تم سے بدلہ نہیں لیتا اس ملوڈی نے پڑھا ولتا بھی عن الناس اور معاف بھی کر دیں فرمایا میں نے تجھے معاف بھی کر دیا اس نے تو تیسرا ٹکڑا پڑا واللہ یحب المحسنین اللہ احسان کرنے والوں کو اللہ معاف کرنے والوں کو اللہ غصہ پینے والوں کو پسند کرتے ہیں فرمایا جا میں نے تجھے آزاد بھی ساتھ کر دیا یہ تھے صحابہ یہ تھے اللہ والے یہ تھے معاف کرنے والے یہ تھے دیندار لوگ یہ تھے مسلمان لوگ جو اللہ کے ایک ایک آیت پر ایمان لانے والے لوگ تھے جو اللہ کے ایک ایک حکم کو مانگنے والے لوگ تھے آسمان سے حکم نازل ہوا صحابہ نے پہلے شراب کی بوتلیں مت کے توڑ کے پھینک دیے اب اللہ کا حکم آ گیا ہے اب رسول کا حکم آ گیا ہے اب حدیث مبارک آ گئی ہے قرآن کا حکم آ گیا ہے ہم بھی مسلمان ہیں قرآن سارا پڑھتے ہیں حدیث ساری پڑی ہوئی ہے علماء کے بیانات بھی سنتے ہیں علماء کی تقریریں بھی سنتے ہیں کہتے کہ مولوی تیرا کون سا عمل ہے جو تم ہمیں بتلا رہا ہے تیرا کون سا عمل ہے اللہ کے بندے اس کا عمل ہے یا نہیں ہے اس نے اپنی قبر کے اندر جانا ہے تو نے اپنی قبر کے اندر جانا ہے یہ اور لوگوں کا عقیدہ اور نظریہ ہوگا کہ ہمیں بخشوانے والے موجود ہیں علماء اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے ہر ایک انسان نے اپنی قبر کے اندر سے جانا ہے اور اس نے خود حساب کتاب دینا ہے اس کے امال اس کو بچوانا ہے رسول اللہ کے سوال اس میں بچوانا ہے چھڑوانا نہیں ہے نیک اعمال کرو گے سنت کے تابے دار بنو گے رسول اللہ کی سیرت کو اپناؤ گے اپنی صورت کو اللہ کے رسول صحابہ جیسا بناؤ گے تو وہاں تمہاری سفارش ہوگی کرتوت سے دان رہا اور امیدیں یہ بات بیٹھو کہ ہمیں اللہ کے رسول بخشوا دیں گے ناممکن ہے سیرت اپناؤ رسول اللہ کے حکامات کو مانو قرآن کو مانو احادیث کو مانو پھر امید رکھو ہماری مثال ایسی ہے کہ ہم نے شادی کرنی نہیں ہے اللہ بیٹا دے دے دیکھ بیٹا دے دے ظالم پہلے شادی تو کر عبادت مریم تو تو نہیں ہے اللہ معیشہ کر دیں گے کرنا کرانا کچھ نہیں ہے امیدیں لمبی بات نہیں ہے میرے دوست گود کے اندر ہے امید لگا ایمان نام ہے امید کا نہ ایمان نام ہے خوف کا لیکن کچھ کر بھی صحیح کوئی عمل بھی کر نماز بھی پڑھ بھی پڑھ عوامین بھی پڑھ سلاد الجاس بھی پڑھ اشراق بھی پڑھ نوافل بھی پر اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے پر رسول اللہ کے طریقے پر پھر امید لگا اللہ اللہ بخشے گا واقعی رحم ارحم ہے لیکن خالی امیدوں سے میرے دوست کچھ نہیں ہونا دنیا کے اندر آئے ہی ہم اس لیے ہیں یہاں کچھ کر کے جاؤ گے تو آگے ملے گا اگر یہاں کچھ نہیں کرو گے آگے خالی ہاتھ جاؤ گے مردہ جا رہا ہوتا ہے میں یہ جا رہا ہوتا ہے اور سکندر اعظم نے کہا تھا میرے ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا تاکہ کم کم عقل لوگوں کو علم ہو سکے کہ پوری دنیا پر بادشاہ کرنے والا آج دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے سارے انبیاء کا سردار میرا اور آپ کا پیغمبر محمد رسول اللہ ہے جب ان کے مثال کا وقت آیا ہے پیارا رکھا ہوا ہے پانی کا ہاتھ دبو دبو کر ماتھے پر پھیر رہے ہیں اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ مجھے موت کے عذاب سے بچانا روز پچیس مرتبہ عذاب قبر سے اور موت کے فکر سے اللہ کے رسول فراہ مانگ رہے ہیں ہم کو یہاں ہی نہیں کرتے اور امید لگائے بیٹھے ہیں اللہ بڑا رحم الرحمین ہے اللہ بڑا کریم ہے میں ہمارا پیغمبر رحمت للعالمین ہے تجھے چھڑانے کے لیے نہیں آئے گا جب رحمت للعالمین کے نقشے قدم پر نہیں چلے گا جب رحمت للعالمین کی بات کو نہیں مانے گا تو میرے دوستو میری آپ سے دلی طور پر یہ تمنا اور خیش ہے کہ اپنا معاملہ دنیا کے اندر صاف کر کے جاؤ ایک پائی بھی تو نہیں ہے کسی کے دیکھا جاؤ آخر کا معاملہ بڑا مشکل معاملہ ہے اللہ اپنے حقوق نماز روزہ زکات حج وغیرہ ممکنہ معاف کر دے اگر کسی مسلمان کا پیسہ دبایا ہے کسی مسلمان کی کی ہے کسی مسلمان کی توہین کی ہے کسی مسلمان پر ظلم کیا ہے کسی مسلمان کی زمین دبائی ہے کسی مسلمان کا مال دبایا ہے جب تک وہ مال دے گا نہیں اس وقت تک جان نہیں چھوٹے گی میرے اللہ اور میرے اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے اس لیے میرے دوستو دنیا فانی ہے اس فانی کے اندر اپنے معاملات درست کر کے جاؤ اللہ سے دعا کرو کہ رب کریم عمل کی توفیق نصیب فرمائے تو آخر الحمد للہ رب العالمین کمال ساتھی سنگتیں